هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله الله في من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى ترجع الأمور کیا ان کافر لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ تعالیٰ ابر کے سائبانوں میں آ جائے اور فرشتے بھی اور کام انتہا تک پہنچا دیا جائے اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں سامعین سعید کی تفصیل سماعت کیجیے شافع محشر کا تذکرہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو فار کو دھمکا رہے ہیں کہ کیا انہیں قیامت ہی کا انتظار ہے جس دن حق کے ساتھ فیصلے ہو جائیں گے اور ہر شخص اپنے کیے کو بھگت لے گا جیسے اور جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا اذا دکت الارض دکن دکا یعنی جب زمین کے ریزے ریزے اڑ جائیں گے اور آپ کے رب اے نبی خود آ جائیں گے اور فرشتے بھی صف بستہ آ جائیں گے اور جہنم بھی لا کھڑی کر دی جائے گی اس دن یہ لوگ عبرت و نصیحت حاصل کریں گے لیکن اس سے کیا فائدہ اور جگہ اللہ نے فرمایا ينظرون الا ان الآیات یعنی کیا یہ مشرق و کفار اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا خود اللہ تعالیٰ آ جائے یا اللہ کی بعض نشانیاں آ جائیں اگر یہ ہو گیا تو پھر نہ ایمان نفع دے نہ نیک اعمال کا وقت رہے امام ابن جریر رحمہ اللہ نے یہاں پر ایک لمبی حدیث لکھی ہے جس میں سور وغیرہ کا مفصل بیان ہے جس کے راوی ابو حرا رضی اللہ عنہ ہے مسرت وغیرہ میں یہ حدیث ہے اس میں ہے کہ جب لوگ گھبرا اٹھیں گے تو انبیاء علیہم السلام سے شفاعت طلب کریں گے آدم علیہ السلام سے لے کر ایک ایک پیغمبر کے پاس جائیں گے اور وہاں سے صاف جواب پائیں گے یہاں تک کہ ہمارے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے آپ جواب دیں گے میں تیار ہوں میں ہی اس کا اہل ہوں پھر آپ جائیں گے اور عرش تلے اللہ کو دیکھنے کے بعد سجدے میں گر پڑیں گے اور اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے کہ وہ بندوں کا فیصلہ کرنے کے لیے تشریف لائے اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی شفاعت قبول فرمائیں گے اور بادلوں کے سائبان میں آئیں گے آسمان دنیا ٹوٹ جائے گا اور اس کے تمام فرشتے آ جائیں گے پھر دوسرا بھی پھٹ جائے گا اور اس کے فرشتے بھی آ جائیں گے اسی طرح ساتوں آسمان شق ہو جائیں گے اور ان کے فرشتے آ جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ کا عرش اترے گا اور بزرگ تر فرشتے نازل ہوں گے اور خود جبار اللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے فرشتے سب کے سب اللہ کی پاکی بیان کرنے میں مشغول ہوں گے مصدرک حاکم کی روایت میں ہے رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے تمام کو اس دن جمع کریں گے جس کا وقت مقرر ہے وہ سب کے سب کھڑے ہوں گے آنکھیں پھترائی ہوئیں اور اوپر کو لگی ہوں گی ہر ایک کو فیصلے کا انتظار ہوگا اللہ تعالیٰ ابر کے سائبان میں عرش سے کرسی پر نزول فرمائیں گے یعنی اتریں گے ابن ابی میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نزول فرمائیں گے یعنی اتریں گے تو مخلوق اور اس کے درمیان ستر ہزار پردے ہوں گے نور کی چکا چوند کے اور پانی کے اور پانی سے وہ آوازیں آ رہی ہوں گی جس سے دل ہل جائیں زہیر ابنی محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بادل کا صاحبان یاقوت کا جڑا ہوا اور جوہر وہ زبرجد والا ہوگا مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بادل معمولی بادل نہیں بلکہ یہ وہ بادل ہے جو بنی اسرائیل کے سروں پر وادی تئی میں تھا ابو العالیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فرشتے بھی بادل کے سائے میں آئیں گے اور اللہ تعالیٰ آئیں گے جس میں چاہے چنانچہ بعض قراتوں میں یوں بھی ہے حلیمدرون اللّی اللہ فی من الغمام جیسے اور جگہ ہے و یوم تشقم ابلغم و نُزیل الملِت تنزیلہ یعنی اس دن آسمان بادل سمیت پھٹ جائیں گا اور فرشتے اتر آئیں گے اے اللہ ہمیں اس دن کی ہولناکیوں سے اپنی حفاظت میں رکھیے